يا ايها الذين امنوا لا يحل لكم ان ترثوا النساء كرها ولا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن الا ان ياتين بفاحشه مبينه وعاشروهن بالمعروف فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذن منكم ميثاقا غليظا ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء إلا ما قد سلف إنه كان فاحشة ومقتا وساء سبيلاً اے ایمان والو تمہیں حلال نہیں کہ زبردستی عورتوں کو ورثے میں لے بیٹھو انہیں اس لیے روک نہ رکھو کہ جو تم نے انہیں دے رکھا ہے اس میں سے کچھ لے لو ہاں یہ اور بات ہے کہ وہ کوئی کھلی برائی اور بے حیائی کریں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے بود و باش رکھو گو تم انہیں ناپسند کرو لیکن بہت ممکن ہے کہ تم ایک چیز کو برا جانو اور اللہ تعالیٰ اس میں بہت ہی بھلائی کر دے اگر تم ایک بیوی کی جگہ دوسری بیوی کرنا چاہو اور ان میں سے کسی کو تم نے خزانے کا خزانہ دے رکھا ہو تو بھی تم اس میں سے کچھ بھی نہ لو کیا تم اسے ناحق اور کھلا گناہ ہوتے ہوئے بھی لے لو گے تم اسے کیسے لے لو گے حالانکہ تم ایک دوسرے سے مل چکے ہو اور ان عورتوں نے تم سے مضبوط عہد و پیما لے رکھا ہے ان عورتوں سے نکاح نہ کرو جن سے تمہارے باپوں نے نکاح کیا ہے مگر جو گزر چکا یہ بے حائی کا کام ہے اور بغض کا سبب ہے اور بڑی بری راہ ہے سامعین بنایتوں کی تفصیل سماعت کیجیے زمانۂ جاہلیت اور عورت کو وراثت میں لینے کا بیان صحیح بخاری میں ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ جب کوئی شخص مر جاتا تو اس کے وارث اس کی عورت کے پورے حقدار سمجھے جاتے اگر ان میں سے کوئی چاہتا تو اپنے نکاح میں لے لیتا اگر وہ چاہتے تو دوسرے کسی کے نکاح میں دے دیتے اگر چاہتے تو نکاح ہی نہ کرنے دیتے عورت والوں سے زیادہ حقدار اس عورت کے یہی گنے جاتے تھے جاہلیت کی اس رسم کے خلاف یہ آیت نازل ہوئی بخاری کی دوسری روایت میں یہ بھی آیا ہے کہ وہ لوگ اس عورت کو مجبور کرتے کہ وہ مہر کے حق سے دستبردار ہو جائے یا یوں ہی بے نکاح بیٹھی رہے یہ بھی مروی ہے کہ ان میں سے کوئی آ کر اس عورت کا خاوند مرتے ہی اس پر اپنا کپڑا ڈال دیتا اور وہی اس کا مختار سمجھا جاتا اور روایت میں ہے کہ یہ کپڑا ڈالنے والا اسے حسین پاتا تو اپنے نکاح میں لے لیتا اگر یہ بدصورت ہوتی تو اسے یوں ہی رو کے رکھتا یہاں تک کہ مر جائے پھر اس کے مال کا یہ وارث بنتا یہ بھی مروی ہے کہ مرنے والے کا کوئی گاڑھا دوست کپڑا ڈال دیتا پھر اگر وہ عورت کچھ فدیہ اور بدلہ دے تو وہ اسے نکاح کرنے کی اجازت دیتا ورنہ یوں ہی مر جاتی زید ابن اسلم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اہل مدینہ کا یہ دستور تھا وارث اس عورت کا بھی وارث بن جاتا تھا یہ لوگ عورتوں کے ساتھ بڑی بری طرح پیش آتے تھے یہاں تک کہ طلاق دیتے وقت بھی شرط کر لیتے تھے کہ جہاں میں چاہوں وہاں تیرا نکاح ہو اس طرح کی قید و بند سے آزادگی کی پھر یہ صورت ہوتی تھی کہ وہ عورت کچھ دے دلا کر اپنی جان چھڑاتی بس اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو اس سے منع فرما دیا ابن مردویہ میں ہے کہ جب ابو القیس ابنی اسلط کا انتقال ہوا تو ان کے بیٹے نے ان کی بیوی سے نکاح کرنا چاہا جیسے کہ جاہلیت میں دستور تھا اس پر یہ آیت نازل ہوئی عطا رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسی بچے کے سنبھال پر اسے لگا دیتے تھے مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جب کوئی مر جاتا تو اس کا لڑکا اس کی بیوی کا زیادہ حقدار سمجھا جاتا اگر چاہتا خود اپنی سونتیلی ماں سے نکاح کر لیتا اور اگر چاہتا دوسرے کے نکاح میں دے دیتا مثل بھائی کے بھتیجے کے یا جس کے چاہے ایک روایت میں ہے کہ کپڑا ڈالنے کی رسم سے پہلے ہی اگر کوئی عورت بھاگ کھڑی ہو اور اپنے میکے آ جائے تو وہ چھوٹ جاتی تھی مجاہد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جو یتیم بچی ان کی ولایت میں ہوتی اسے یہ روکے رکھتے اس امید پر کہ جب ہماری بیوی مر جائے گی تو ہم اس سے نکاح کر لیں گے یا اپنے لڑکے سے اس کا نکاح کرا دیں گے ان سب اقوال سے معلوم ہوا کہ ان تمام صورتوں کی ممانعت اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کر دی اور عورتوں کی جان اس مصیبت سے چھوڑا دی واللہ عالم پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ عورتوں کی بود و باش میں انہیں تنگ کر کے تکلیف دے دے کر مجبور نہ کرو کہ وہ اپنا سارا مہر چھوڑ دیں یا اس میں سے کچھ چھوڑ دیں یا اپنے کسی اور واجبی حق وغیرہ سے دستبرداری پر آمدہ ہو جائیں کیونکہ انہیں ستایا اور مجبور کیا جا رہا ہے ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں مطلب یہ ہے کہ عورت ناپسند ہے دل نہیں ملا چھوڑنا چاہتا ہے لیکن اس صورت میں مہر وغیرہ تمام حقوق دینے پڑیں گے اس سے بچنے کے لیے اسے ستاتا ہے طرح طرح سے تنگ کرتا ہے تاکہ وہ خود اپنے حقوق چھوڑ کر بھی چلے جانے پر آمدہ ہو جائے تو اس صورت سے قرآن پاک نے مسلمانوں کو روک دیا ابن سلمانی فرماتے ہیں ان دونوں آیتوں میں سے پہلی آیت امر جاہلیت کو مٹانے کے لیے اور دوسری امر اسلام کی اصلاح کے لیے نازل ہوئی ابن مبارک رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں مگر اس صورت میں کہ ان سے کھلی بے حیائی کا کام صادر ہو جائے اس سے مراد بقول اکثر مفسرین صحابہ و تابعین وغیرہ زنا کاری ہے یعنی صورت میں جائز ہے کہ اس سے مہر لوٹا لینا چاہیے اور اسے تنگ کرے تاکہ خلا پر رضامند ہو جیسے سور بقرہ کی آیت میں ہے ولا یعنی تمہیں حلال نہیں کہ تم انہیں دیے ہوئے میں سے کچھ بھی لو مگر اس حالت میں کہ دونوں کو اللہ تعالیٰ کی حدیں قائم نہ رکھ سکنے کا خوف ہو بعض بزرگوں نے فرمایا ہے فحشتاً مبین سے مراد خاوین کا خلاف کرنا اس کی نافرمانی کرنا بد زبانی کج خلقی کرنا حقوق زوجیت اچھی طرح ادا نہ کرنا وغیرہ ہے امام ابن جریر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ آیت کے الفاظ عام ہیں زنا کو اور اس کو دونوں کو شامل ہیں یعنی ان تمام صورتوں میں خاوند کو مباح ہے کہ اسے تنگ کرے تاکہ وہ اپنا کل حق یا تھوڑا حق چھوڑ دے اور پھر یہ اس سے الگ کر دے امام صاحب رحمہ اللہ کا یہ فرمان بہت ہی مناسب ہے واللہ عالم یہ روایت بھی پہلے گزر چکی ہے کہ یہاں تک اس آیت کے اترنے کا سبب وہی جاہلیت کی رسم ہے جسے اللہ تعالیٰ نے منع فرما دیا ہے اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ پورا بیان امر جاہلیت اسلام سے ہٹا دینے کے لیے ہوا ہے ابن زید رحمہ اللہ فرماتے ہیں مکہ کے قریش میں یہ بات جاری تھی کہ کسی شخص نے کسی شریف عورت سے نکاح کیا اور موافقت نہ ہوتی تو یہ اسے طلاق دے دیتا تھا لیکن یہ شرط کر لیتا تھا کہ بغیر اس کی اجازت کے یہ دوسری جگہ نکاح نہیں کر سکتی اس بات پر گواہ شاہد مقرر ہو جاتے اور اقرار نامہ لکھ لیا جاتا اب اگر کہیں سے پیغام آئے اور وہ عورت راضی ہو تو یہ کہتا کہ مجھے اتنی رقم دے تو میں تجھے نکاح کی اجازت دوں گا اگر وہ ادا کر دیتی تو خیر ورنہ یوں ہی اسے رو کے رکھتا اور دوسرا نکاح نہ کرنے دیتا اس کی ممانعت اس آیت میں نازل ہوئی بقول امام مجاہد رحمہ اللہ یہ حکم اور سورہ بقرہ کی آیت کا حکم دونوں ایک ہی ہیں پھر فرمایا عورتوں کے ساتھ خوش سلوکی سے رہو سہو ان کے ساتھ اچھا برتاؤ برتو نرم بات کہو نیک سلوک کرو اپنی حالت بھی اپنی طاقت کے مطابق اچھی رکھو جیسے تم چاہتے ہو کہ وہ تمہارے لیے بنی سوری ہوئی اچھی حالت میں رہے تم خود اپنی حالت بھی اچھی رکھو جیسے اور جگہ اللہ نے فرمایا الدی علیہ نب المعروف یعنی جیسے تمہارے حقوق ان پر ہیں ان کے حقوق بھی تم پر ہیں سنن ترمیزی کی حدیث میں رسول اللہ فرماتے ہیں تم میں سب سے بہتر شخص وہ ہے جو اپنی گھر والی کے ساتھ سب سے بہتر سلوک کرنے والا ہو میں اپنی بیویوں سے بہت اچھی گھرداری برتتا ہوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنی بیویوں سے حسن سلوک نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے ساتھ بہت لطف و خوشی سے بہت نرم اخلاقی اور خندہ پیشانی سے پیش آتے تھے ان کو خوش رکھتے تھے ان سے ہنسی دل لگی کی باتیں کیا کرتے تھے ان کے دل اپنی مٹھی میں رکھتے انہیں اچھی طرح کھانے پینے کو دیتے تھے کشادہ دلی کے ساتھ ان پر خرچ کرتے تھے ایسی خوش طبعی کی باتیں بیان فرماتے جن سے وہ ہنس دیتی ایسا بھی ہوا کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ رسول اللہ نے دوڑ کی جس دوڑ میں صدیقہ رضی اللہ عنہ آگے نکل گئیں کچھ مدت بعد پھر دوڑ ہوئی اب کہ عائشہ رضی اللہ عنہ پیچھے رہ گئیں تو رسول اللہ نے فرمایا ادلا بدلا ہو گیا یہ روایت نبی داود کی ہے اس سے بھی رسول اللہ کا مطلب یہ تھا کہ صدیقہ رضی اللہ عنہ خوش رہیں ان کا دل بہلے جس بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے ہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو رات گزارنی ہوتی وہیں رسول اللہ کی کل بیویاں جمع ہو جاتی دو گھڑی بیٹھتی بات چیت ہوتی کبھی ایسا بھی ہوتا کہ ان سب کے ساتھ ہی رسول اللہ رات کا کھانا تناول فرماتے پھر سب اپنے گھر چلی جاتی اور رسول اللہ وہیں آرام فرماتے جن کی باری ہوتی اپنی بیوی صاحبہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک ہی چادر میں سوتے کرتا نکال ڈالتے صرف تہبند بندھا ہوا ہوتا عشاء کی نماز کے بعد گھر جا کر دو گھڑی ادھر ادھر کی کچھ باتیں کرتے جس سے گھر والیوں کا جی خوش ہو الغرض نہایت ہی محبت پیار کے ساتھ اپنی بیویوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رکھتے تھے بس مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ اپنی بیویوں کے ساتھ اچھی طرح راضی خوشی محبت پیار سے رہیں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تمہاری اچھائی میرے نبی کی پیروی میں ہے اس کی تفصیلی احکام کی جگہ تفسیر نہیں بلکہ اسی مضمون کی کتابیں ہیں الحمد للہ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ باوجود جی نہ چاہنے کے بھی عورتوں سے اچھی بود و باش رکھنے میں بسا ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ بہت بڑی بھلائی عطا فرمائے ممکن ہے نیک اولاد ہو جائے اور اس سے اللہ تعالیٰ بہت سی خیر نصیب کرے صحیح مسلم میں ہے رسول اللہ نے فرمایا مومن مرد مومنہ عورت کو الگ نہ کرے اگر اس کی ایک آد بات سے ناراض ہوگا تو ایک آدھ خصلت اچھی بھی ہوگی حق مہر کے بارے میں چند احکام پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ جب تم میں سے کوئی اپنی بیوی کو طلاق دینا چاہے اور اس کی جگہ دوسری عورت سے نکاح کرنا چاہے تو اسے دیے ہوئے مہر میں سے کچھ بھی واپس نہ لے گو ایک خزانے کا خزانہ دیا ہوا ہو سوریا عمران کی تفسیر میں قنطار کا پورا بیان گزر چکا ہے اس لیے یہاں دوبارہ بیان کرنے کی ضرورت نہیں اس سے ثابت ہوتا ہے کہ مہر میں بہت سارا مال دینا بھی جائز ہے امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے پہلے بہت لمبے چوڑے مہر سے منع فرما دیا تھا پھر اپنے قول سے رجوع کیا جیسا کہ مستد احمد میں ہے کہ آپ رضی اللہ نے فرمایا عورتوں کے مہر باندھنے میں زیادتی نہ کرو اگر یہ دنیاوی طور پر کوئی بھلی چیز ہوتی یا اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ تقوا کی چیز ہوتی تو تم سب سے پہلے اس پر اللہ تعالیٰ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم عمل کرتے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کسی بیوی کا یا کسی بیٹی کا مہر بارہ اوقیے سے زیادہ مقرر نہیں کیا تقریباً سوا سو روپیے جو آج کل کے حساب سے شاید دس ہزار یا پندرہ ہزار روپیوں یا اس سے بھی زیادہ یا کم و بیش کے برابر ہوتا ہے انسان لمبا مہر باندھ کر پھر مصیبت میں پڑ جاتا ہے یہاں تک کہ رفتہ رفتہ اس کی بیوی اسے بوجھ معلوم ہونے لگتی ہے اور اس کے دل میں اس کی دشمنی بیٹھ جاتی ہے اور کہنے لگتا ہے کہ تو نے تو میرے کندھوں پر مشک لٹکوا دی یہ حدیث بہت سی کتابوں میں مختلف الفاظ سے مروی ہے مہر واپس نہیں لیا جا سکتا پھر آگے اللہ فرماتے ہیں کہ تم اپنی بیوی کے دیے ہوئے مہر کیسے واپس لوٹا سکتے ہو حالانکہ تم نے اس سے فائدہ اٹھایا یا حاجت روائی کی وہ تم سے اور تم اس سے مل گئے یعنی میاں بیوی کے تعلقات بھی قائم ہو گئے ہم بستری بھی ہو گئی صحیح بخاری اور مسلم کی اس حدیث میں ہے کہ جس میں ایک شخص کا اپنی بیوی کے نسبت زنا کاری کرنے کا الزام رسول اللہ کے سامنے عائد کرنا پھر ان دونوں کا قسمیں کھانا اور اس کے بعد رسول اللہ کا یہ فرمانا کہ اللہ تعالیٰ بخوبی علم والے ہیں کہ تم دونوں میں سے کون جھوٹا ہے کیا تم میں سے کوئی اب بھی توبہ کرتا ہے تین دفعہ یہ فرمایا تو اس مرد نے کہا میں نے جو اپنا مال اس کے مہر میں دیا ہے اس کی بابت کیا فرماتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا اسی کے بدلے تو یہ تیرے لیے حلال ہوئی تھی اب اگر تو نے اس پر جھوٹی تہمت باندھی ہے تو اور بھی دور کی بات ہو گئی یعنی تمہیں مہر کیوں کر مل سکتا ہے غرض آیت میں بھی مطلب یہی ہے کہ دونوں میاں بیوی میں خلوت و صحبت ہو چکی ہے پھر مہر واپس لینا کیا مانا رکھتا ہے پھر آگے اللہ نے فرمایا کہ عقد نکاح جو مضبوط عہد و پیما ہے اس میں تم جکڑے جا چکے ہو اللہ کا یہ فرمان تم سن چکے ہو کہ بساؤ تو اچھی طرح اور الگ کرو تو عمدہ طریقے سے چنانچہ صحیح مسلم شریف میں جابر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ نے اپنے حجت الوداع کے خطبے میں فرمایا ہے تم نے عورتوں کو اللہ تعالیٰ کی امانت سے لیا ہے اور انہیں اللہ تعالیٰ کے کلمے سے اپنے لیے حلال کیا ہے باپ کی منکوحہ بیٹے کے لیے حرام ہے پھر اللہ تعالیٰ سوتیلی ماؤں کی حرمت بیان فرماتے ہیں اور ان کی تعظیم اور توقیر ظاہر کرتے ہیں یہاں تک کہ باپ نے کسی عورت سے صرف نکاح کیا ابھی وہ رخصت ہو کر بھی نہیں آئی جو طلاق ہو گئی یا باپ مر گیا وغیرہ تو بھی وہ عورت اس کے بیٹے پر حرام ہو جاتی ہے اس پر اجماع ہے جاہلیت کی رسم سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ بات اہل جاہلیت میں برابر جاری تھی اور جائز تھی اور وہ اسے نکاح شمار کرتے تھے یعنی اپنے باپ کی منخوہ عورت سے ابن عباس صدی اللہ عنما فرماتے ہیں جن جن رشتوں کو اللہ تعالیٰ نے حرام کیا ہے ان سب کو جاہلیت والے بھی حرام ہی جانتے تھے سوائے اپنے سوتیلی ماں کے اور دو بہنوں کو ایک ساتھ نکاح میں رکھنے کے بس اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں ان دونوں رشتوں کو بھی حرام ٹھہرا دیا عطا اور قطعہ رحمہ اللہ بھی یہی فرماتے ہیں یاد رہے کہ سہیلی نے کنانا کا جو واقعہ نقل کیا ہے وہ غور طلب اور قابل نظر ہے بالکل صحیح نہیں اللہ عالم بہر صورت یہ رشتہ اس امت والوں پر حرام ہے اور نہایت قبیح امر ہے یہاں تک کہ فرمایا یہ نہایت فحش اور برا کام ہے اور بغض یعنی دلی نفرت کا سبب اور برا راستہ ہے اور جگہ اللہ نے فرمایا ولا تقرب الفواحش یعنی کسی برائی بے حیائی اور فحش کام کے قریب بھی نہ جاؤ خواہ وہ بالکل ظاہر ہو خواہ پوشیدہ ہو اور فرمان ہے ولا تقرب الزنا یعنی زنا کے قریب نہ جاؤ یقیناً وہ فحش کام ہے اور بری راہ ہے یہاں اس سے بھی زیادہ فرمایا کہ یہ کام ساتھ ہی ساتھ بڑے بغض کا ہے یعنی فی نفسی ہی بھی بڑا برا امر ہے اس سے باپ بیٹے میں عداوت یعنی دشمنی پڑ جاتی ہے اور دشمنی ظاہر ہو جاتی ہے یہ ظاہر ہے اور عموماً پایا جاتا ہے کہ جو شخص کسی عورت سے نکاح کرتا ہے وہ اس کے پہلے خاوین سے بغض ہی رکھتا ہے یہی وجہ ہے کہ رسول اللہ کی بیویاں امہات المؤمنین قرار دی گئیں اور امت پر مثل ماں کے حرام کی گئیں کیونکہ وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں ہیں آپ مثل باپ کے ہیں بلکہ اجماع سے ثابت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حق باپ دادوں کے حقوق سے بھی زیادہ اور بہت بڑے ہیں بلکہ رسول اللہ کی محبت خود اپنی جانوں کی محبت پر بھی مقدم ہے صلوات اللہ وسلم علیہ یہ بھی کہا گیا ہے کہ یہ کام اللہ تعالیٰ کے بغض کا موجب ہے اور برا راستہ ہے اب جو ایسا کام کرے وہ دین سے مرتد ہے اسے قتل کر دیا جائے اور اس کا مال بیت المال میں بطور فی کے داخل کر لیا جائے سنن اور مسند احمد میں مروی ہے کہ ایک صحابی کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کی طرف بھیجا جس نے اپنے باپ کی بیوی سے باپ کے بعد نکاح کیا تھا کہ اسے قتل کر ڈالو اور اس کا مال لے لو ایک ضروری مسئلہ اس پر تو علماء کا اجماع ہے کہ جس عورت سے باپ نے مباشرت یعنی ہم بستری کر لی خواہ نکاح کر کے خواہ ملکیت میں یعنی اس کو لونڈی بنا کر کہ خواہ شبہ سے وہ عورت بیٹے پر حرام ہے ہاں اگر جمع نہ ہو صرف مباشرت ہوئی ہو یا وہ اعضا دیکھیں ہوں جن کا دیکھنا اجنبیہ ہونے کی وجہ سے حلال نہ تھا تو اس میں اختلاف ہے امام احمد رحمہ اللہ تو اس صورت میں بھی اس عورت کو لڑکے پر حرام بتلاتے ہیں حافظ ابن عساکر رحمہ اللہ کے اس واقعے سے بھی اس مذہب کی تقویت ہوتی ہے کہ خدیج حمسی رحمۃ اللہ علیہ نے جو معاویہ رضی اللہ عنہ کے مولا تھے یعنی آپ کے آزاد کردہ غلام معاویہ رضی اللہ عنہ کے لیے ایک لونڈی خریدی جو گورے رنگ کی اور خوبصورت تھی اور بغیر کپڑوں کے اسے ان کے پاس بھیج دیا ان کے ہاتھ میں ایک چھڑی تھی اس سے اشارہ کر کے کہنے لگے اچھا نفع ہوتا اگر اس کے لیے اسباب ہوتا پھر کہنے لگے اسے یزید ابن معاویہ کے پاس لے جاؤ پھر کہا نہیں ٹھہرو ربیعہ بن عمر حرسی کو میرے پاس بلا لاؤ یہ بڑے فقی آدمی تھے جب آئے تو معاویہ رضی اللہ نے ان سے مسئلہ پوچھا کہ میں نے اس عورت کے یہ اعضا یعنی اس کی شرمگاہ دیکھے یہ کپڑے پہنے ہوئے نہ تھی اب میں اسے اپنے لڑکے یزید کے پاس بھیجنا چاہتا ہوں تو کیا یہ اس کے لیے حلال ہے ربیعہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا امیر المومنین ایسا نہ کیجیے یہ اس کے قابل نہیں رہی فرمایا تم ٹھیک کہتے ہو اچھا جاؤ عبداللہ بن مسعدہ فزاری کو بلا لاؤ وہ آئے وہ گندمی رنگ کے تھے ان سے معاویہ رضی اللہ نے فرمایا اس لونڈی کو میں تمہیں دیتا ہوں تاکہ تمہاری اولاد سفید رنگ پیدا ہو یہ عبداللہ بن مسعدہ رضی اللہ عنہ وہ ہیں جنہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فاطمہ رضی اللہ عنہ کو دیا تھا آپ نے انہیں پالا پرورش کیا پھر اللہ کے نام پر آزاد کر دیا پھر یہ معاویر رضی اللہ عنہ کے پاس چلے آئے تھے